دوستو ایک بات کی طرف توجہ مبزول کرانا مقصود ہے آج وہ جب ہم نے یہ مجالس یہاں پہ شروع کی تو مجھے یاد ہے سب کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا کوئی آٹھویں کا کوئی نائنتھ کا اب الحمدللہ سب جو ہیں عمر جو ہے کافی وقت گزر گیا اب صاحب سب کے سب صاحب اولاد ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا ذرا تذکرہ کریں کہ اولاد کی تربیت میں اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اولاد کی تربیت کے جو صحیح معنی ہیں اس کی جو صحیح ضروریات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو بڑی ضرورت ہے کہ جو اولاد کی تربیت کے متعلق ہمیں اہتمام ہو کہ بچوں کی کیسے اولاد کا تربیت کیسے کرنی کیا ان کو سکھانا ہے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کن چیزوں سے ان کو بچانا ہے کن چیزوں پر ان کی تنبیہ کرنی ہے کن چیزوں پر زیادہ تاکید کرنی ہے دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی مفہوم ایسا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر والدین اس کو یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں ستارہ پرست بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں اسی اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ تو سلیم فطرت اس کی سلیم ہوتی ہے اس کی فطرت درست ہوتی ہے اس کی سمت درست ہوتی ہے لیکن والدین کا اس پر اثر ہوتا ہے والدین کی تربیت سے ان کا رخ یکسر بدل جاتا ہے جو والدین اس کو سکھا دیتے ہیں وہ نقش ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ نقش اس کے ذہن سے محب نہیں ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر انسانیت میں سے زیادہ تر لوگ آپ اس کو ان کو جتنا بھی سمجھا دیں اور بہت کچھ وہ سمجھ بھی جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنا وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کے نقوش والدین نے ابتدائی عمر میں ان کے ذہنوں پر ثبت کر دیے ہوتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو والدین کی جو ابتدائی تربیت ہے جو ذہن سازی ہے ابتدا میں اس کا اثر ان کی موت تک رہے گا اس لیے آپ نے اپنے اولاد کی ذہن سازی اور تربیت میں بڑا اہتمام کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ذہن سازی نہ کریں تو ذہن سازی کچھ اور چیز لوگ کچھ اور معاشرے کے عناصر ان کے ذہن سازی کر دیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ان کی ذہن سازی اور ان کی تربیت اور کردار اور ان کی عقائد کے ذمہ دار ہیں اگر ان کی صحیح ذہن سازی نہ ہوئی کردار سازی نہ ہوئی تو آپ مسئولیت کا شکار ہوں گے آپ سے پوچھو گے جیسا کہ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس وہ روز قیامت جو ہے چار مردوں کی مسئولیت کا باعث بنے گی جن پر جنت کے جنت جنت کا جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا بڑے باپ حامد بڑا بیٹا بڑا بھائی چار مردوں کی مصولیت کا ایک عورت جو ہے ذمہ دار بنے گی باعث بنے گی روز قیامت وہ کہے گی جب اس کا فیصلہ ہوگا اس کو اس کی جو ہے فسق و فجور کی وجہ سے نام اعمال کمزور ہونے کی وجہ سے نمازوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے دینی احکامات کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے جب اس کا فیصلہ ہوگا جہنم کا تو وہ کہے گی ٹھیک ہے میرے لیے تو پروردگار عالم آپ نے فیصلہ کیا لیکن میں تو گھر کے اندر تھی مجھے سکھانے والے دین تو کچھ اور لوگ تھے ان سے بھی ذرا آپ پوچھیں نا وہ اور تو بات بات پر مجھ سے پوچھتے تھے ایک ایک چیز کا اہتمام کرتے تھے سالن میں نمک پر پوچھتے تھے سارا ان کا ذائقہ ٹھیک نہیں تو پوچھتے تھے ذرا میری تربیت میں جو انہوں نے کوتاہی کی ان سے بھی تو پوچھے نا تو والدین مسئولیت کا شکار ہوں گے اور عمومی اصول دین نے یہ بات اصول دین نے یہ دیا ہے کہ آپ کے جو اہل ہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں جو آپ کی رعیت ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں بڑا خطرناک مسئلہ ہے ریت میں کام کرنے والے بھی آتے ہیں جو مزدور آپ کے تحت کام کر رہے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے تحت غلام بھی ملازم بھی آپ کے تحت آ جاتے ہیں ہمیں تو ذہن میں نہیں ہوتا کہ ان ان تک تبلیغ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ان ان کا اہتمام کرنا ان کی نمازوں کا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے لیکن وَأْمُرْ وہ بِالصَّلَاةِ کا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور عمومی اصول دین یہ ہے اس دین کا یہ اصول قانون ہے کہ آپ اپنی اہل کے ذمہ دار ہیں آپ سے ان کے متعلق پوچھو چنانچہ مسلمان کی نجات کے لیے یہ ضروری ہے یہ بھی بات بیچ میں آ جائے گی اس کی نجات کے لیے کہ وہ اپنے کردار کا اپنے عقائد کا اپنے کردار کا اپنے اخلاق کا اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا اور اپنی اولاد کا اپنی رعیت کا اپنے اپنی اہل کا اپنی بیوی کا اپنے بچوں کے دین کا ذمہ دار ہوگا اس سے پوچھو گی آپ نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی آپ نے اہتمام کیا کہ نہیں وہ مر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کفار کے متعلق کیا حکم ہوا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر ہم نے آپ کو نصیحت بنا بنا کر نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے داروغ لیکن اہل کے لیے کیا کہا وہ امر امر کیسے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا امر امر ہوتا ہے نا امر میں ڈنڈا ہوتا ہے ساتھ اسی لیے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم یہ ہے اللہ رحم کرے اس کے اوپر جس نے لکڑی لٹکا رکھی ہو خوف کے لیے یہ یعنی نہیں کہ لکڑی سے ہر وقت مارتا رہے نہیں نہیں خوف کے لیے لکڑی لٹکا رکھی ہو تاکہ اس کا روب ہو وہ روب کس کے لیے استعمال کرے دین کے لیے استعمال کرے کہ شری حدود شریعت میں یہ کوتاہی نہ کریں بات سمجھے تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی قبر کے اندر قیامت کے اندر ہم سے مصولیت ہوگی ہم سے سوال ہوگا جس میں سوال ہوتا ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ناکامی ہوتی ہے کامیابی ہوتی ہے ناکامی کی صورت میں ڈنڈے کامیابی کی صورت میں گلاب جامن کامیاب ہوئے تو آپ کامیاب ہوئے تو آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ اس لیے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ کی مثالیں دیں کہ یہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ثواب جاری رہے گا اس میں اولاد بھی آئی اور جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ جو فرض ہے جو آپ عمومی مسلمانوں کو کریں گے میں آپ کو کر رہا ہوں میں آپ کو بات دین کی ایک بات پہنچا رہا ہوں یہ فقہ کی روح سے مستحب کے درجے میں آئے گا لیکن جو تبلیغ اپنے اہل کو ہے وہ فرض ہے وہ فرض عین ہے یہ فقہ کا مسئلہ آپ کو شک ہو آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیں آپ فکر کتابیں دیکھ لیں غلط ہوا تو میں اگلے ہفتے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اس مسئلے سے وہ تبلیغ جو آپ کے اہل ہیں وہ تبلیغ آپ پر فرض ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے فرض پر سوال ہوتا ہے مستحب پر سوال ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن فرض کے اوپر سوال ہوتا ہے آپ سے کیوں نہیں کیا کیوں نہیں بات پہنچائی تو اس لیے دوستو یہ بات ہے کہ جو اولاد کی تربیت اولاد کی کردار سازی ان کے اندر دین اجاگر کرنا یہ آپ کی اور میری جس کی بھی اولاد ہے والدین کی ذمہ داری ہے ان پر فرض ہے ان کا ذہن بنانا ان کا دین پر ذہن بنانا دین اولیت ہے ذہن بنانا ضروری دیکھو لقمان علیہ السلام نے قرآن پاک نے آداب امام غزالی نے بہت لکھے ہیں وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ آئمہ کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر وہ ایسے تھوڑے کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھے تو اس کو منع کرو یہ کیا کر رہے ہو تھوڑی یہاں ہٹائیں اس ہاتھ کو سیدھا ہو کے بیٹھ اس سے سستی آتی ہے اس کے اندر اتنی تفصیلی آداب لکھے ہیں لیکن وہ چونکہ وقت کم ہے لیکن دیکھیں لکمان علیہ السلام نے جو بات کہی اپنے اولاد کو بیٹے کو سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا سکھایا ہے اولاد کی تربیت کہاں سے شروع کرو سب سے پہلے بات سکھا اے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اس کا مطلب کیا ہوا پہلا سبق اس کو کیا دو پہلا سبق اس کو دین کا دو سب سے اہم چیز اس تک پہنچانی کیا ہے دین <coughs> پھر اس کی اور بھی تفصیل اخلاق بھی بتایا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلنا زمین پھٹ نہیں جائے گی تیری اکڑ سے چلنے کی وجہ سے عز و انکسار کے ساتھ چل اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی اخلاق کی بھی اس کی اخلاق کی بھی تربیت کرو لیکن سب سے پہلی چیز کیا بتائی اس کا آپ ذہن بنائیے ورنہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں تو بچے کا ذہن آپ نہیں بنائیں گے بہت سی اور چیزیں بنائیں گے جس میں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز جس میں جس جو ہم خود پیش کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو جس کے سامنے وہ ہے film T V V C R وہ ایک ثقافت film T V V C R میں ایک ثقافت دکھائی جاتی ہے ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے جس میں ایک معاشرہ دکھایا جاتا ہے آپ بچے کو اس کے سامنے بٹھاتے ہیں اور یعنی بچہ جو ہے اس کو انتہائی غور اور فکر سے اس کو دیکھتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے اور اس کے سفید کاغذ کے اوپر وہ تہ جمنا شروع ہوتی ہے وہ اس ثقافت کو سیکھنا شروع کرتا ہے آپ اس میں جو کچھ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے جو فلم میں دکھایا جا رہا ہے وہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں اس یہ بات یاد رکھیے گا <coughs> پوری توجہ آپ اس کو کچھ کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات اتنی توجہ سے نہ سنیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ T V V C R film کے سامنے جو ہے آدمی جب بیٹھتا ہے تو دنیا و مافیہ سے گم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا اس لیے کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ آج کل دنیا میں موٹاپے کی جو وجوہات ہیں اس میں سے چار بڑی وجوہات اس میں سے ایک ٹی وی بھی ہے اور وہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ اس میں آدمی ایسا کھو جاتا ہے کہ دو دو گھنٹے کوئی حرکت نہیں کرتا تو وہ بچہ بھی اس میں کھو جاتا ہے اس ثقافت میں وہ ثقافت دکھائی جاتی ہے وہ جو آپ انگریزی فلم اس کو دکھاتے ہیں معذرت میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو میری باتیں بڑی بری لگ رہی ہوں گی شاید کہ کہاں سے دقیانوسی باتیں شروع کر دیں آج کے دور میں وہ جو فلم دکھائی جاتی ہے مغرب کی وہ معاشرہ جو آپ دکھاتے ہیں اس کو وہ اس معاشرے کو دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے اس پہلا سبق آپ اس کو جو ذہن سازی کر رہے ہیں وہ اس فلم سے اس ٹی وی سے اس فلم کے ذریعے سے آپ اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں لیکن اب صرف ذہن سازی کے یہ ذرائع نہیں ہیں اس کی ذہن سازی کے ذرائع بہت سے ہیں جن سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو وہ اسکول میں جائے گا تو وہ جن جس جن بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جس استاد کی بات سنے گا اس کی تاثیر بولے گا وہ جب کمپیوٹر کھولے گا آپ نے کمپیوٹر آج اپنی ضرورت کے لیے لگایا وہ جب کمپیوٹر کھولے گا وہ بھی کھولے گا کمپیوٹر حتیٰ کہ ویڈیو گیم کھیلے گا تو اس ویڈیو گیم میں بھی جو تصاویر دکھائی جائیں گی مرد و عورت کی اس سے بھی وہ کچھ سیکھے گا وہ جب گلی میں باہر جائے گا اور بچوں کے ساتھ کھیلے گا ان سے بھی سیکھے گا میں یہ آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اخبار کھولے گا رسالہ کھولے گا اپنی کتاب پڑھے گا اسکول کی تو اس میں سیکھے گا وہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا اثر اس کے ذہن ذہن پر ہوگا مجھے آج تک یاد ہے دوسری جماعت کے اندر جو میں نے بعض اسباق پڑھے تھے دوسری جماعت کے اندر جو اسباق پڑھے تھے جن کو آج ہو سکتا ہے تیس سال ہو گئے ہوں اس میں سے بعض اسباق مجھے آج بھی یاد تو رسول اللہ تو یہ بات ہے دوستوں کہ ہم اس معاشرے میں جو اولاد ہے جو بچے ہیں ان کی ذہنی تربیت ہم نہیں کریں گے تو گردا گرد بہت سارے وسائل موجود ہیں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو ان کے ذہن سازی کریں گی ان کی تربیت کریں گی آپ اس کو نہیں روک سکتے بعضوں کو روک سکتے ہیں بعضوں کو نہیں روک سکتے اس لیے سب سے پہلی بات سب سے پہلی چیز یہ جو کیا کرنی ہے آپ کو جو یاد رکھنی ہے آپ کو وہ ہے کہ آپ اہتمام پیدا کریں آپ کو تربیت کرنی ہے یہ کام ہے یہ مشن ہے بہت بڑا یہ زندگی کا بہت بڑا مشن ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دینا شروع کرو تو معلوم ہوا کہ سات سال سے بچے کا شعور ایک خاص حد کو پہنچتا ہے اس کو اس وقت اس کی تربیت میں تربیت میں اس کی ذہن سازی میں اور تربیت میں اہتمام کی ضرورت ہے سات سال سے پہلے وہ گونگا کرتا ہوگا لیکن یہ مت سمجھے کہ وہ سیکھ نہیں رہا غریب کے بچے میں مسکنت کیوں آتی ہے وہ چار سال کا ہوتا ہے اور بہت امیر کے بچے میں اکڑاہٹ کیوں آ جاتی ہے وہ چار سال کا ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے بہت امیر وزیر کا بیٹا ہو چار سال کا بہت ہی غریب مسکنت ہو اس کے اندر اور چار سال کا جو ہے بہت ہی غریب بچہ ہو اس کے اندر بہت ہی اکڑ ہو عموماً ایسا نہیں ہوتا کیوں وہ بچہ سیکھتا ہے کس سے ماحول سے والدین کے عمومی ماحول سے عمومی مزاج سے اٹھنے بیٹھنے سے بات چیت کے انداز سے سیکھتا ہے وہ اگر ماں باپ نماز پڑھتے ہوں پانچ وقت تو بچہ سیکھے گا کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اور عمومی بچے اگر والدین نماز کا اہتمام کرتے ہوں تو عمومی بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کام ہے کرنے کا وہ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے اگر ماں باپ زبان اچھی نہیں استعمال کرتے تو بچے بھی زبان اچھی نہیں استعمال کریں گے سات سال کی عمر سے پہلے جو کچھ آپ ہیں اس کی تاثیر ہوگی بچوں کے اندر اس لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کی بھی فکر کیجئے پانچ <laughs> پانچ وقت نماز اور دین اور ذکر اللہ اور اللہ پاک کی یاد اس کا اہتمام آپ خود بھی کیجیے <coughs> سات سال سے لے کے مخصر مخصر کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہوتا ہے سات سال سے لے کے دیکھیے سترہ سال کی عمر تک تربیت کا وقت ہے سترہ سال سے جب گزر جائے گا سولہ سترہ سال سے تو اس کی وہ ایک تندرست و توانا اپنا ذہن رکھنے والا ایک انسان بن چکا ہوتا ہے نوجوان جو ضروری نہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کے ذہن کو قبول کرے اس وقت تک وہ آپ کے زیر اثر رہے گا سات سال کی عمر سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جب دس سال کا پہنچ جائے سات سال سے ترغیب دینا شروع کر دو اس کو جب دس سال کا پہنچ جائے تو پھر پٹائی بھی کرو اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں اور اسی کے اوپر اصل جو ہے تربیت کا تربیت کے دو ہی جز ہیں اہم ایک ذہن سازی اور دوسری تنبی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی مزدار واقعہ آپ کو سناؤں حضرت شیخ الردیث مولانا محمد زکریہ رحم اللہ نے <clears throat> اپنی تربیت کا واقعہ لکھا ہے مولانا میاں صاحب بڑے بزرگ تھے انہوں نے حضرت شیخ کی تربیت کے متعلق چند باتیں لکھیں تو اپنی جب سوانح بیان کی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نے تو فرمایا کہ جو اہم ضروری چیز تھی بتانے کی وہ تو مولانا علی میاں صاحب نے بتائی نہیں اس لیے میں وہ بتا دیتا ہوں اور اس ابتدائے ابتدا میں دو باتیں بتائی ہیں ایک تو اپنے فقر کی اپنے ابتدا کے فقر کی بات بتائی ہے کہ میں کس مشکلات اور فقر سے گزرا ہوں دوسری اپنے ان کے والد صاحب نے جو تربیت میں اہتمام کیا اس کا ذکر کیا ہے کہ میرے والد صاحب نے ابتدا میں میری تربیت پہ چونکہ والد صاحب بڑے شیخ الحدیث تھے بڑے عالم تھے بزرگ تھے بڑے پائے کے لوگ بہت احترام کرتے تھے بڑے صاحب حیثیت آدمی تھے دینی لحاظ سے تو لوگ ان کی اہتمام کرتے اکرام کرتے تھے تو والد نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ اس کے اندر صاحبزدگی نہ گھس جائے اگر صاحبزدگی گھس گئی شروع سے ہی نواب بن کے بیٹھ گیا پھر کام کیا کرے گا محنت کیا کرے گا حاصل کیا کرے گا جو بچپن میں ہی نواب بن گیا اس کے اندر حاصل کرنے کی امنگ کہاں سے پیدا ہوگی محنت کی خواہش کیوں پیدا ہوگی اس کے اندر چنانچہ سختی کے واقعات لکھے ہیں بھائی وہ تو اپنے وقت کے بڑے بزرگ ہوئے ان کے والد نے جو تربیت کی من جانب اللہ وہ بڑا اہتمام تھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتاب پڑھیں تو جو سختی کے جو واقعات لکھیں وہ بھی اپنی اولاد پہ دہرائیں میں یہ نہیں کہتا آپ کو لیکن یہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے میرے ساتھ سختی کی اور ایک جگہ پہ عجیب بات لکھی ہے کہ والدہ بہت محبت کرتی تھی مجھ سے تو یہ طے ہوا کہ عید جو ہے میں اپنے ماموں کے ہاں یا چچا کے ہاں کسی عزیز کے ہاں گزاروں گا مجھے یاد نہیں ہے کس کے ہاں اور میں بہت خوش تھا بچے تھے کہ عید ان کے ہاں ہوگی لیکن عین عید سے ایک دن پہلے والد صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں تو عید ادھر ہی کرے گا تو نہیں جائے گا کہتے ہیں میں جو ہے اور تو کچھ نہ کہہ سکا موٹے موٹے آنسو میرے نکل گیا والدہ صاحب میرے والد کے خوف سے کچھ نہ کہہ سکیں اور فرماتے ہیں کہ بعد میں میرے والد صاحب نے اور یہ بھی لکھا کہ والد صاحب پیار بھی مجھ سے بہت کرتے تھے ایک ہی بیٹے تھے نا والد صاحب نے بعد میں مجھے کہا کہ تیری ضرورت سے زیادہ خوشی مجھے اچھی نہیں لگی تربیت کا ایسا انہوں نے اہتمام اور فرمایا کہ ایسے پابند رہے میرے ساتھ ایسے میرے ساتھ پابند رہے کہ جب لوگ ان کو بلاتے کہ آپ رمضان ہمارے ہاں گزاریں تو لکھا کرتے کہ زکریہ میری پیروں کی بیڑی ہے میں اس سے جب تک اس فارغ نہیں ہوتا میں کہیں آ جا نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے اثر پڑی کہ نہیں پڑھی مغرب پڑھی کہ نہیں پڑھی عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ پھرتے ہیں چکر لگاتے کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ کی بیٹی نے اثر پڑھی ہے کہ نہیں فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بھائی تربیت آسان نہیں ہے بچوں کی یہ ایک پورا کام ہے ایک مشن ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے آپ کو پورا اہتمام کرنا پڑے گا اس کے لیے جب وہ سترہ سال سولہ سال کے ہوئے حضرت شیخ فرماتے ہیں تو مجھے کہا کہ جاؤ میں جو ہے غالباً چونکہ مجھے تھوڑے سے صاحب ہو رہا ہے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی میں نے حضرت شیخ کو لکھا کہ آپ جو ہے وہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے پاس رمضان گزاریں اور خود بھی خود نہیں آئے تو حضرت شیخ جو ہیں فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے پاس رمضان گزارنے گیا تو میں نے وہاں سے خط لکھا چونکہ مجھے والد کے بغیر وقت گزارنے کی عادت نہیں تھی میرے والد جو ہے مسجد میں مجھے اپنے سے بڑی عمر کے لڑکے سے دوستی نہیں لگانے دیتے تھے نظر رکھتے تھے یہ کہاں کھڑا ہے نماز میں صف کے اندر نظر رکھتے تھے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے وہاں سے خط لکھا میں نے والد صاحب کو کہ میں جو ہے آپ کے بغیر عادت نہیں ہے تو فرماتے تھے کہ میرے والد نے مجھے جواب میں لکھا کہ جب بچے کے اندر اللہ پاک کے تعلق کے آثار پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی شدت کے ساتھ نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی جب تعلق مالا پیدا ہو گیا تو اللہ پاک خود نگرانی کریں گے شیخ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے دوستوں جب تک تعلق مالا ایک خاص حد تک نہیں پیدا ہو جاتا اس وقت تک شیخ کہتا ہے بھائی میں تیرے انتظار میں ہوں تو کدھر ہے میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں جب تعلق مال خاص حد تک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آ جائے تو آ جائے بڑی اچھی بات تشریف لائیے بیٹھیے بیٹھے بس ٹھیک ہے تو دوستو سات سے سترہ سال کی عمر تک آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک تو ذہن سازی کرنی ہے اولاد کی سب سے بڑی فکر یہ کرنی ہے کیا ان کے اندر دین پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ان کا دین پر ذہن بنانا ہے میں نے جو سب سے زیادہ قابل عمل چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ شام کو تعلیم کریں آپ بچوں کے درمیان سارے بچوں کو سارے خاندان کو بٹھا دیں شام کو اور دس منٹ تعلیم کریں فضائل اعمال میں سے پڑھیں فضائل صدقات میں سے پڑھیں سادسی تحریر پڑھیں معرف الحدیث میں سے پڑھیں حکایات صحابہ میں سے پڑھیں <coughs> کوئی سادسی کتاب پڑھیں اور پانچ منٹ بچوں کے ساتھ بات کریں آپ دیکھیے چھ مہینے میں کتنا فرق پڑتا ہے بچہ عمومی طور پہ بہت زیادہ اس سے کیا کہتے ہیں تاثیر جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے ایک خاص عمر تک جو آپ اس کو بات کریں گے وہ سب سے زیادہ بات آپ کی سنے گا آپ جب اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے آپ پانچ وقت دیکھیں گے کیا یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھیں اس کی نماز کا اہتمام کریں شام کو تعلیم کریں وہ اس کی سب سے زیادہ قلبی تعلق آپ ہی کے ساتھ ہوگا سب سے زیادہ بات وہ آپ ہی کی سنے گا لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بچہ کدھر ہے آپ بھی کہیں پھر رہے ہیں وہ بھی کہیں پھر رہے گلیوں میں آپ کو کچھ پتہ نہیں وہ کس کی صحبت میں پہنچا ہوا ہے حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم جو صحبت کی میں نے جو بات آپ سے عرض کی کہ میرے حضرت شیخ جو تھے جو فرماتے تھے کہ میرے والد جو ہیں وہ دوستی تو کیا صف میں کسی بڑے یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کسی بڑے کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں لگانے دیتے تھے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مفہوم یہ کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو آپ تو کہیں اور سیر کرتے ہوں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو چرس والوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے میں جب ریلوے اسپتال میں کام کرتا تھا تو نشے والے بہت نوجوان آتے تھے بھائی نوجوان ہی نشہ کرتا ہے میں حیران ہو گیا اس قدر نشے کے نوجوان کیسے آتے ہیں بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے بھائیوں تو میں جو ہے وہاں جو لوگ آتے جاتے تھے ان سے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے اس اس قدر تیزی سے نوجوان نشے میں مبتلا ہو کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے شام کو گرمیوں میں یہاں باہر محفلیں لگتی ہیں بہت کھلا میدان تھا یہاں نوجوانوں کی محفلیں لگتی ہیں انہی محفلوں میں یہ نوجوان جو نشے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کو خرچے کی ضرورت ہوتی ہے نشہ تو پیسہ مانگتا ہے ان کو خرچے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہ نئے گاہک بنانے کے لیے سیدھے سادھے نوجوانوں کے ساتھ دوستی گانٹ کے ان کو اپنی مجالس میں محافل میں لے آتے ہیں اور وہاں ان کو کہتا ذرا ہے اس کو ایک دفعہ ایک سوٹا لگا کے تو دیکھ تو صحیح اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے نشے کا عادی اور انہی سے وہ سوٹا خریدتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو دوستو یہ بات ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں کہ اولاد کی اولاد کے کیا حقوق ہیں ختنے سے لے کے یہ بتایا کہ اس کا اچھا نام رکھو اس کا عقیقہ کرو اس کی ختنے کرو اس کو اس کی تربیت کا اہتمام کرو اس کی تعلیم کا اہتمام کرو اس کی نکاح اچھی جگہ پہ کرو سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال رزق لاؤ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں لیکن میں جو آج بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ پابند ہو جاتے ہیں اگر آپ پابند نہیں ہوں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا دو چیزوں کا اہتمام کیجیے ایک چیز یہ ہے کہ روزانہ گھر میں شام کو تعلیم کا اہتمام کیجیے اور اس میں بچے کا ذہن بنانا شروع کیجیے طبی الغافرین مثلا بڑی اچھی کتاب ہے روزانہ تھوڑا سا پڑھا اس میں سے اور تھوڑے سے بچوں کے درمیان بات کی اور نماز کو اس کو پابند کیجیے شروع سے اور حت البسا کوشش کیجیے کہ لغویات سے بچے film T V V C R کے ماحول سے نکال کے ان کو اچھی جو ہے مشاغل میں ان کو مشغول کیجیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دروشی پڑھ لیا گٹھلیاں بچھا دی دروشی پڑھا تعلیم کی دعا کی تھوڑی سی ان کے ساتھ بات کی ان کو وقت دیجیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے دوستوں اور اگر وہ دین پر نہ آئے ہم آج بہت خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھے انگریز اسکول میں پڑھتا ہے بھائی اچھی بات ہے <coughs> بہت اچھی انگریزی بولتا ہے یہ بھی کمال کی بات ہے بہت اچھی انگریزی بولتا ہے اور بہت اچھے نمبر لیتا ہے نماز چاہے سال میں ایک بھی اس نے نہ پڑھی ہو روزہ وہ ایک بھی نہ رکھتا ہو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا کوئی پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا آپ سے سوال نہیں ہوگا قبر میں آپ سے بچوں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس انگریزی بول لیتا تھا کہ نہیں بول لیتا تھا فلاں ڈگری میں اس نے ٹاپ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا بات تو یہ ہے کہ ہم سے سوال کس چیز کا ہوگا جس دن کہ ہم مٹی کے نیچے پہنچ جائیں گے اختیار اپنا چلے گا نہیں اس دن ہم سے سوال کچھ اور چیز کا ہوگا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے میں یہ نہیں کہتا شریعت نے کچھ چیزوں کا استحباب رکھا ہے آپ اس کو اچھی تعلیم دیں اچھا ہنر سکھائیں کہ وہ معاشرے میں باعزت طور پہ رہے یہ اس کو اس کو سکھائیں اس کو ایسا ہنر دیں کہ وہ معاشرے میں پروکار طریقے سے بہت اچھے طریقے سے حلال رزق کما سکے تو شریعت نے منع تو نہیں کیا اس کو بہت اچھے ادارے میں پڑھائیں آپ اس کو ایمان ایمان اور دین کے لحاظ سے مضبوط ہو آپ یورپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں یورپ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جا کے یہ اپنے دین کو ترک نہیں کر دے گا تو آپ بھیجیں آپ ضروری سمجھتے ہیں شریعت نے چیزیں منع نہیں کی ہیں کبھی پڑھا اپنے فتویٰ اس کے خلاف کہ تعلیم کے لیے مت بھیجو یورپ لیکن یہ چیزیں فرض نہیں کی ہے شریعت نے آپ کے اوپر فرض یہ کیا کہ وہ آپ اس کی تربیت آپ نے کیا کہ کہ نہیں کی ہے مر اہل کا یہ فرض کیا آپ کے اوپر جو چیز فرض کی ہے اس کو آپ ترک کریں گے تو آپ مصولیت کا شکار ہوں گے اب اس کے اخلاق اور باقی چیزوں کا اہتمام کریں دو ہی چیزیں شریعت دو ہی طریقے ہیں بہت آسان ذہن سازی اور تنبی شریعت نے یہ بات سمجھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر نہ سمجھے تو پھر آپ اس کو مارنے کا حق رکھا ہے والدین کے ساتھ لیکن فقہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بے رحمی سے بے دردی سے مت ماریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی <clears throat> شریعت نے دو لوگوں کو جو ہے مارنے کا حکم دیا ہے مار کی جائے تعزیر کا حکم دو لوگوں کو باپ کو اور قاضی کو اس کے علاوہ جو ہے نہیں دیا باپ اولاد کو مار سکتا ہے لیکن بے رحمانہ طریقے سے مارنے سے منع کیا گیا اگر آپ کی بات نہیں مانتا بچہ آپ نے پوری کوشش کی آپ نے اس کی تربیت کی پوری کوشش کی عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا دوستو اولاد جو ہے وہ تربیت میں اگر کوتاہی نہ ہو اولاد کے اندر اہتمام ہوتا اگر نہیں مانتا تو تنبی کا حکم ہے اور اگر تنبی سے نہیں سمجھتا مار پیٹ سے تو قطع کلامی کا حکم دوستو ان چیزوں کا اہتمام آپ کریں گے دیکھو ہم سمجھتے ہیں حضرت صفی اقبال صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام فیشن نہیں ہے ضرور بچہ تبھی کامیاب ہوگا مدرسے میں پڑھے گا عالم بنے گا حافظ بنے گا شیخ الحدیث بنے گا جو ہے شیخ و تفسیر بنے گا تبھی ہم کامیاب فرماتے تھے یہ کچھ فیشن تو نہیں ہے سارے کے سارے عالم تو نہیں بن سکتے حضرت فرمایا تھا اس کو سچا اور اچھا مسلمان بناؤ سچا اور اچھا مسلمان اس کو بناؤ جو کہ نجات کو پہنچے گا نجات ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ علم دین کے ساتھ نجات وابستہ نہیں ہے عمل کے ساتھ نجات وابستہ ہے وہ عمل والا ہو جائے ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے پانچ وقت نماز کا پابند ہو میں تو یہ کہتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ ان آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ دیکھ کے آپ کو دوستو کہتا ہوں غفلت ہمارے سڑکوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں ہماری بیٹھکوں میں ہماری مساجد میں ہماری خانقاہوں میں ہر جگہ گھس چکی ہے پانچ وقت کی نماز کے اگر آپ پابند ہیں رزق کے حلال کماتے ہیں پانچ وقت کے آپ پابند ہیں عقیدہ آپ کا صحیح ہے آپ انشاءاللہ نجات کو پہنچنے والے ہیں یہی بات اولاد کے معاملے میں ہے سچا اور اچھا مسلمان بن جائے نماز کا پابند ہو اخلاق اس کے اچھے ہوں دینی تربیت آپ اس کی اچھی کریں چاہے وہ اس کو ڈاکٹر بنائیں چاہے جو مرضی بنائیں وقت کم ہے ورنہ میں اس پر اور بھی بات آپ سے عرض کرتا یہ بات دوستو اپنے بھی ہم ذمہ دار بچوں کے بھی ہم ذمہ دار سب سے پہلے اپنے اندر دین پیدا کریں ہم اپنے اندر دین پیدا کریں گے ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی سب سے پہلے پانچ وقت کا نماز کا اہتمام اور <coughs> اعمال صالح کا اہتمام جو ہے وہ شروع کریں تو یہ خوشبو ہے خوشبو اگر آپ کے یہاں سینے پہ لگی ہو تو سب سے پہلے کس کی ناک میں آتی ہے ہماری ناک میں آتی ہے نا اس خوشبو سے سب سے پہلے بہرہ مند آپ ہوں گے دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ہے کہ روز قیامت لوگ یوں لگیں گے جیسے نشے میں ہیں فرماتے ہیں نشے میں نہیں ہوں گے اللہ کا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 اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی ہم سب کے کامل مغفرت فرما دیجیے جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک ان کی حاجات کی کفارت فرما دی جہاں جہاں سے جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی اللہ پاک چھوٹی بڑی ساری مرادوں کو پورا کر دیجیے اللہ پاک جن کی عائزہ قربہ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے ساتھی کینسر میں مبتلا ہیں دعا کی خصوصی درخواست کی انہوں نے سب دعا فرمائی اللہ پاک ان کو شفا اور صحت اور عافیت نصیب فرمائی اور دنیا اور آخرت کی آفیت نصیب فرمائی ان کی غلطیوں سے سے ترگزر فرمائی ان کے لیے آفیت اور خیر کے فیصلے فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ رحمتہ